آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا